اللہ کی پناہ اس دنیا میں انسان ہمیشہ مختلف خطرات کی زد میں رہتا ہے ان خطرات سے بچنے کے لیے انسان جتنی بھی کوشش کر لے بہرحال غفلت یا بے خبری میں انسان کبھی نہ کبھی ان کا نشانہ بن جاتا ہے انسان کا یہی وہ عجز ہے جس کی بنا پر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے اپنے پروردگار کی مدد و پناہ حاصل رہے قرآن مجید کی آخری دو صورتیں یعنی فلق اور ناس جنہیں ملا کر موزتین کہا جاتا ہے انسان کے اسی عجز کا جواب ہیں صحیح احادیث کے مطابق جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبصرہ فرمایا کہ ان جیسی آیات پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں مسلم رقم گیارہ سو اکاسی تا گیارہ سو تراسی آپ کا یہ معمول تھا کہ رات سوتے وقت تین دفعہ سورت الاخلاص کے ساتھ یہ دونوں صورتیں پڑھتے اور دونوں ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیر لیتے بخاری رقم پانچ ہزار سترہ حفاظت کے پہلو سے ان صورتوں کے اور بھی متعدد فضائل روایات میں بیان ہوئے ہیں جب ان دو صورتوں کے مضامین کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بلا شبہ ان میں اس اعلی طریقے سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے کہ اس سے بہتر طریقہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا یہ حقیقت اس وقت اور واضح ہو جائے گی جب یہ بات سامنے رہے کہ انسانی شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک جسمانی اور دوسرا نفسیاتی پہلی صورت یعنی صورت الفلق انسان کے جسمانی وجود اور دوسری صورت الناس اس کے نفسیاتی وجود کو ہر قسم کے نقصان دہ اثرات سے بچاتی ہے پہلی صورت میں رب الفلق کی پناہ مانگی گئی ہے فلق کا لفظی مطلب پھاڑنا ہوتا ہے اسے عام طور پر صبح مراد لی جاتی ہے کیونکہ صبح کے وقت دن کی روشنی تاریکی کے پردے کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے تاہم یہاں رب الفلق سے مراد صرف صبح نہیں بلکہ ہر چیز کا پھاڑ کر نکالنے والا ہے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے لیے فالق الاسباح اور فالق الحبی ون نوا کے الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں یعنی دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا مراد اس سے تخلیق کرنا یا پیدا کرنا ہے کیونکہ دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی چیز کا پردہ یا خول پھاڑ کر اس طرح نمودار ہوتی ہے کہ ایک وجود دوسرے وجود سے برآمد ہوتا ہوا صاف محسوس ہوتا ہے جیسے تمام حیوانات رحم مادر یا انڈے سے اور نباتات گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کر نمودار ہوتے ہیں یا پھر جیسے صبح کی مثال گزری جو رات کا پردہ پھاڑ کر نکلتی ہے چنانچہ اسی خالق کا سہارا لے کر تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہاں اللہ تعالی کو خالق کہنے کے بجائے رب الفلق کیوں کہا گیا ہمارے نزدیک یہی وہ صفت ہے جس کا سمجھنا پناہ اور تحفظ کی حقیقی نوعیت کو واضح کر دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ رب الفلق بول کر یہاں تخلیق کے اس مرحلہ آغاز کو سامنے کر دیا گیا ہے جب ایک وجود جسمانی طور پر کمزور ترین حالت میں ہوتا ہے اپنی تخلیق کے ابتدائی مرحلے پر ہر مخلوق چاہے حیوانات ہوں یا نباتات انتہائی کمزور ہوتی ہے مگر یہ رب الفلق ہی ہے جو اس کمزور وجود کا سہارا بنتا ہے وہ ہر خطرے اور اندیشے سے اسے بچا کر وجود کامل بنا دیتا ہے یوں صبح کی سفید دھاری دن کی روشنی میں ڈھل جاتی ہے ناتواں بچہ مرد کامل بن جاتا ہے اور نرم و لطیف کومبل توانا درخت کا روپ دھار لیتی ہے چنانچہ ایک بندہ مومن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر پناہ چاہنی ہے تو اسی رب الفلق کی چاہو جو ہر ناتما کا سب سے بڑا سہارا ہے تمام مخلوقات کے شر سے عمومی پناہ مانگنے کے بعد اس رب الفلق کی پناہ تین ان مواقع پر مانگی گئی ہے جب انسان اپنی بے خبری کی بنا پر اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں ہوتا پہلی رات کے اندھیرے میں جب تاریکی کے ساتھ نیند کی بے ہوشی انسان کو ہر طرح کے خطرات چاہے کیڑا کانٹا ہو یا چور ڈاکو ان سب کے لیے آسان شکار بنا دیتی ہے دوسری جادو ٹونا کرنے والوں کے شر سے جو بے خبری میں انسان پر وار کرتے ہیں اور تیسری اس حاسد کے حسد سے جس کے دل کا حال انسان نہیں جان سکتا یہ انسان کے جسمانی وجود کی حفاظت کا انتظام تھا دوسری صورت یعنی صورت الناس انسان کی نفسیاتی وجود کا تحفظ کرتی ہے اس تحفظ کی ضرورت دراصل اس وسوسہ انگیزی کے خلاف ہوتی ہے جو شیاطین جن و انس انسان کے دل و دماغ میں کرتے ہیں انسان اس وسوسہ انگیزی پروپیگنڈے خیالات اور توہمات سے متاثر ہوتا ہے یہ وسوسہ ڈالنے والے شیاطین لیڈر اور ساتھی تو عام طور پر اپنا کام کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور انسان ان کے اثر سے ایسے کام کرنے لگتا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں وسوسہ انگیزی کا یہ فتنہ جسمانی ضرر سے اتنا زیادہ سنگین ہوتا ہے کہ رب الفلق کی ایک صفت کے برعکس یہاں اللہ کی تین صفات یعنی انسانوں کے رب بادشاہ اور معبود کی پناہ لینے کی تلقین کی گئی ہے انسان زمانہ قدیم سے تین طاقتور ہستیوں کی انہی تین قسموں سے واقف رہا ہے جو اسے تحفظ دیتی رہی ہیں وہ اگر غلام ہے تو اس کا مالک یا رب معاشرے کے دوسرے لوگوں سے وہ رعایا ہے تو اس کا بادشاہ دوسرے ملکوں قوموں اور بادشاہوں سے اور بحثیت ایک بندے کے اس کا معبود اسے ساری مخلوقات کے شر سے بچاتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کے اصل مالک بادشاہ اور معبود ہیں چنانچہ جب ان کی پناہ مانگی گئی تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے غلام اپنی ریا اور اپنے بندے کو بچانے نہ آئیں اور جب وہ بچانے آ جائیں تو کسی کی کیا مجال کہ وہ اپنے شر سے ایسے غلام کو نقصان پہنچا سکے الٹا چاند یہ ایک تجربہ ہے جو قمری مہینے کے بیشتر ایام میں کیا جا سکتا ہے لیکن مہینے کی سات اور اکیس تاریخ اس تجربے کے لیے بہترین ہیں ان دو تاریخوں میں چاند بالکل آدھا نظر آ رہا ہوتا ہے سات تاریخ کو آپ آسمان پر نظر ڈالیں اور چاند کو غور سے دیکھیں چاند انگریزی زبان کے حرف ڈی کی مانند نظر آئے گا یعنی اس آدھے چاند کا روشن حصہ دائیں طرف ہوگا یہی تجربہ قمری مہینے کی اکیس تاریخ کو دہرائیں تو اب آپ کو چاند انگریزی حروف تہجی کے سی کی مانند نظر آئے گا یعنی اس کا روشن حصہ بائیں آ چکا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینے کے نئے چاند یا ہلال کے ساتھ جب چاند کا دائرہ بڑھنے لگتا ہے تو اردو کے حرف دال سے اپنا سفر شروع کرتا ہے پھر بتدریج روشن چاند کا دائرہ دہنی سمت سے بھرتا ہے اور سات تاریخ کو انگریزی کے حرف ڈی کی طرح نصف روشن ہو جاتا ہے چودھویں کو چاند مکمل دائرے کی شکل میں بھر جاتا ہے اور اس کے بعد داہنی سمت ہی سے چاند کا روشن حصہ کم ہونے لگتا ہے اکیس تاریخ کو یہ حرف سی کی طرح آدھا رہ جاتا ہے مگر سات تاریخ کے چاند کے برعکس اس آدھے چاند کا پیٹ دائیں کے بجائے بائیں طرف ہوتا ہے اور پھر اسی سمت میں یہ کم ہوتا ہوا غائب ہو جاتا ہے اگر آپ زمین کے نصف جنوبی کرے کے کسی ملک جیسے آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ میں موجود ہیں تو یہ تحریر پڑھتے ہوئے آپ میرے مشاہدے کو بالکل غلط قرار دیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے جھوٹی معلومات فراہم کرنے والا ایک دھوکے باز شخص سمجھیں اس کا سبب یہ ہے کہ آپ میرے بیان کردہ طریقے کے مطابق چاند کو ساتویں اور اکیسویں شب کو دیکھیں گے تو چاند بالکل برعکس جگہ پر ہوگا یعنی ساتویں کو وہ سی اور اکیسویں کو ڈی کی مانند ہوگا مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی غلط نہیں میرے جیسے وہ تمام لوگ جو زمین کے شمالی نصف کرے پر بستے ہیں وہ چاند کو ایسا ہی دیکھتے ہیں جیسا میں نے بیان کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ چاند زمین کے مرکز یا خط استوا کے گرد گردش کرتا ہے خط استوا یعنی ایکویٹر کے شمال میں واقع لوگوں کو وہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے جیسا کہ وہ خط استوا کے جنوب میں واقع لوگوں کو نظر آتا ہے یوں دونوں خطوں کے لوگ ایک ہی حقیقت کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں انسانی زندگی میں جو اختلافات پیش آتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں فرق صحیح اور غلط اور حق و باطل کا ہوتا ہے تاہم اکثر اوقات دونوں فریق اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ معاملے کو اپنے اپنے زاویے اور اپنے اپنے مقام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے بعض اوقات ایک ہی حقیقت بالکل مختلف بلکہ متضاد نظر آتی ہے یوں اختلاف رائے بلکہ بارہا فساد لڑائی جھگڑے اور تعلقات کی خرابی کی نوبت آ جاتی ہے اس اختلاف کی ایک مثال مسلمان فقہا کے مابین ہونے والا اختلاف رائے ہے یہی معاملہ ساس بہو کے جھگڑے کا ہے اس میں بھی دونوں فریق اکثر اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر معاملات کو دیکھتے ہیں اور نتیجے کے طور پر اختلاف ہو جاتا ہے اس طرح کے اختلافات کو رفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے شخص کا زاویہ نظر سمجھا جائے اگر معاملہ حق و باطل کے بجائے زاویہ نظر کا ہے تو یہ مان لیا جائے کہ اس معاملے میں ایک سے زیادہ رائے قائم کرنا ممکن ہے اگر معاملہ ساس بہو کی طرح عملی نوعیت کا ہے تو پھر زاویہ نظر کے اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فریق دوسرے کی رعایت کرے اس سے درگزر کرے یہ نہ ہو سکے تو کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر ایسے مسائل حل کیے جاتے ہیں جس میں ہر فریق کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹتا ہے اس کے سوا ہر دوسرا راستہ اختلاف کو فساد میں بدل دیتا ہے اڑنے والا گھوڑا پچھلے دنوں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو دیکھی یہ ایک طوفانی رات کی ویڈیو تھی جس میں مکہ کی فضاؤں میں ایک اڑتے ہوئے گھوڑے کے منظر کو ریکارڈ کر لیا گیا تھا بجلی کی چمک اور کڑک میں گھوڑا اڑ رہا ہے اور ساتھ میں لوگ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں یہ ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح مشہور ہو گئی اور ہر طرف لوگ اسے اسلام کی سچائی کا ثبوت قرار دینے لگے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جدہ میں کھلونوں کی دکان پر رکھا ایک گھوڑا تھا اس میں گیس بھری تھی اور ایک ڈور کی مدد سے اسے ہوا میں اڑایا جاتا تھا طوفانی ہوا میں ڈور ٹوٹ گئی اور یوں گھوڑا واقعی اڑنے لگا لوگوں نے یہ منظر اور اس کی ویڈیو بنا کر نیٹ پر ڈال دی پھر جدہ مکہ بن گیا اور اسلام کی حقانیت ایک نئے پہلو سے ثابت کر دی گئی اس طرح کے واقعات نہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہر سنی سنائی بات بلا تصدیق آگے بڑھانے کا کتنا ذوق ہے بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسلمان اپنی کتاب قرآن مجید سے کس درجے میں ناواقف ہیں جو ہوا میں اڑتے ہوئے گھوڑوں کے بجائے زمین پر چلنے والے گھوڑوں اور ہوا میں اڑتے پرندوں کو اپنی حقانیت کا ثبوت بنا کر پیش کرتا ہے بلا شبہ زمین پر چلنے والے گھوڑے اور ہوا میں اڑتے پرندے ایک عظیم معجزہ ہیں مگر چونکہ یہ معمول کے واقعات ہیں اس لیے کوئی نہیں جو ان کو دیکھ کر سبحان اللہ اللہ لا الہ الا اور اللہ اکبر کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی خدا کی کتاب قرآن مجید توہمات کی نہیں علم کی کتاب ہے اس میں گھوڑوں اور پرندوں پر ہی نہیں بلکہ شہد کی مکھی اور صحرا کے اونٹ سے لے کر زمین و آسمان کی ہر نشانی پر تفکر کی دعوت دی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کا ہونا خدا کے ہونے اور تنہا رب ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں چلنے والے گھوڑوں اڑنے والے پرندوں اور زندگی کی ہر قسم کا ہونا ایک معجزہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جن چلنے والے گھوڑوں اور اڑنے والے پرندوں کو دیکھتے ہیں وہ ایک ایسی کائنات کے باسی ہیں جو ہر اعتبار سے زندگی کی ہر قسم کے لیے ایک قاتل کائنات ہے آج کا انسان یہ بات سب سے بڑھ کر جانتا ہے کہ اس کائنات میں زیادہ تر وہ محیب خلا ہے جہاں نہ سانس لینے کو آکسیجن ہے نہ پینے کو پانی ہے نہ کھانے کو غذا ہے اس خلا میں اگر سیارے ہیں تو ان کا درجہ حرارت اتنا کم ہے کہ زندگی کی ہر قسم کو وہ فوراً ختم کر دے گا اگر چٹانیں تو زندگی کی ہر قسم کے لیے موت کا پیغام ہے باقی کائنات ستاروں یا بلیک ہول پر مشتمل ہے ستارے اتنی گرم اور ایسی خوفناک آگ اگل رہے ہیں کہ ان سے لاکھوں میل کے فاصلے پر موجود ہر گھوڑے انسان اور پرندے کی ہڈیاں بھی پگل جائیں گی جبکہ بلیک ہولز مادے کی ہر شکل ہی کو نہیں روشنی اور توانائی کو بھی اپنے اندر نگل کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے یہاں زندگی کا کیا سوال اس کے علاوہ بھی کائنات میں اگر کچھ ہے تو زندگی کی ہر قسم کے لیے اس کا مطلب موت کے سوا کچھ اور نہیں یہ ہے وہ کائنات جس میں استثنائی طور پر قرائی زمین پایا جاتا ہے کائنات کے اس قبرستان میں زندگی کا یہ گہوارہ تن تنہا کھڑا اپنے خالق و مالک اپنے حاکم و ناظم اور رب مہربان کا زندہ تعارف بن کر کھڑا ہے اس قرائی عرض پر پانی ہے یہاں ہریالی ہے کھلی فضا ہے سمندر اور دریا ہیں زرخیز مٹی اور برف سے لدے پہاڑ ہیں حیات کی باقی اقسام کو چھوڑیے یہاں زمین پر چلنے والے گھوڑے ہیں اور آسمان پر اڑنے والے پرندے ہیں پھر یہاں قرآن مجید ہے جو لوگوں کے سامنے ان چلنے والے گھوڑوں اور اڑنے والے پرندوں کو بطور نشانی پیش کرتا ہے آہ مگر یہ بد نصیب حامل قرآن اڑنے والے پرندوں اور زمین پر چلنے والے گھوڑوں کو دیکھتے ہیں اور چیخیں مار کر روتے نہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے ان کی زبان سے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ نہیں نکلتے وہ اڑتے ہوئے گھوڑے تلاش کرتے اور ان کو اسلام کی سچائی کا ثبوت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کوئی ان عقل مندوں سے پوچھے کہ کسی روز ایسا کوئی گھوڑا اگر واقعی نظر آ گیا اور ویٹیکن میں نظر آ گیا تو کیا مسیحیت سچا مذہب بن جائے گی ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام توہمات کی نہیں علم کی بنیاد پر کھڑا ہے اس کی دعوت ایک ایسے دور کے لیے ہے جب علم سچائی کی بنیاد بن چکا ہے جدید انسان اب توہمات کی نہیں علم کی بنیاد پر جیتا ہے اور قرآن مجید اس کی طلب کا بہترین جواب ہے مگر بدقسمتی سے سر دست یہ قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھنے کے کام آتا ہے وقت آ گیا ہے کہ اب مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں جس کے بعد وہ اڑنے والے گھوڑوں کے بجائے چلنے والے گھوڑوں میں خدا کی عظمت کو تلاش کریں گے اور اسے دنیا کے سامنے بیان کریں گے مسلمانوں کو یہ کرنا ہوگا یہ ان کی ذمہ داری ہے وہ یہ نہیں کریں گے تو غیر مسلم خدا کا انکار کر کے مسلمانوں کی دنیا اور اپنی آخرت دونوں خراب کرتے رہیں گے ٹیپ ریکارڈر ٹیپ ریکارڈر دور جدید کی اہم ترین ایجادات میں سے ہے آج کے جدید آلات کے بعد تو یہ اپنی اصل قدر و قیمت کھو چکا ہے مگر بیسویں صدی میں یہ تفریح کا اہم ترین ذریعہ تھا لوگ اپنی پسند کا میوزک قوالیاں تقریریں وغیرہ ریکارڈ کرواتے اور روزانہ ان کو سنا کرتے یہ ٹیپ ریکارڈر بظاہر تو ایک مشین ہے لیکن یہ خاص قسم کے انسانوں کا بہترین تعارف بھی ہے یہ انسان اپنے تعصبات کے اسیر ہوتے ہیں اس کے بعد ہر مجلس ہر محفل اور ہر فورم پر ٹیپ ریکارڈر کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ لوگ ٹیپ ریکارڈر کی طرح ون وے کمیونیکیشن کا آلہ بن جاتے ہیں یہ کچھ نہیں سنتے اور کچھ نہیں سمجھتے بس بولتے بولتے اور بولتے چلے جاتے ہیں آپ ان کے نقطہ نظر کی غلطی کتنے ہی مدلل طریقے پر ثابت کر دیں ان کے انداز فکر کی کجی کتنی ہی مثالوں سے واضح کر دیں کتنے ہی معقول طریقے پر ان کے استدلال کے بخیے ادھیڑ دیں آپ یہ دیکھ کر ششتر رہ جائیں گے کہ آپ نے انہیں جہاں پر چھوڑا تھا یہ وہیں سے اپنی گفتگو شروع کر دیں گے ایسا لگے گا کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا اگر مجبوراً سنا تو کچھ سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی سمم بکمن امین فہم لا یرجیون یہ رویہ کوئی اور اختیار کرے تو قابل درگزر ہے مگر جب ایک مسلمان مذہبی شخص اپنے تعصبات کی بنا پر اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اپنی معافی اور درگزر کے تمام امکانات ختم کر رہا ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید جگہ جگہ اس کو کفار کے رویے کے طور پر بیان کرتا ہے اور اسی کو ان کے جہنم میں جانے کا سبب قرار دیتا ہے صورت الملک آیت دس حقیقت یہ ہے کہ حاملین قرآن کا جو گروہ ٹیپ ریکارڈر کی سطح پر زندگی گزارے گا وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کے لیے پیش کر رہا ہے نیت اور شہادت جنگ عہد تین ہجری میں لڑی گئی اس جنگ میں ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا مگر پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ستر مسلمانوں کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں ان لوگوں کو شہداء قرار دے کر حیات ابدی کی نوید سنائی اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے قزمان نامی ایک جنگجو نے حصہ لیا وہ اس جنگ میں بے مثل بہادری کے ساتھ لڑا قریش کے تین علمبرداروں سمیت اس نے تن تنہا آٹھ کفار کو ہلاک کر دیا جنگ کے بعد وہ اس حال میں ملا کہ زخموں سے چور چور تھا اسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو بولا کہ میں دین کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کی عزت کے لیے اور اس لیے لڑا ہوں کہ قریش کے قدم ہماری زمین کو پامال نہ کر سکیں اس کے بعد اس نے شدت تکلیف سے خودکشی کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا تو فرماتے کہ وہ جہنمی ہیں یہ پوری تفصیل ابن اسحاق ابن حشام اور ابن کثیر نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور کون اسے مار رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی حتیٰ کہ جنگ کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا عظیم شرف حاصل کر رہا ہو اور اسے مارنے والے وہ کفار مکہ ہوں جن کے کفر پر قرآن گواہ ہے تب بھی اصل اہمیت اپنی نیت کی ہوتی ہے اگر اس کی نیت نصرت دین کے بجائے اپنی قبائلی اور قومی تعصب کے لیے لڑنے کی ہو خدا کے دشمنوں کے بجائے اپنی قوم کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کی ہو تو اس کی موت رائے گاں اور اس کی جنگ بیکار ہے اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو قزمان کا ہوگا جینے کی سطح انسان ایک انتہائی حیرت انگیز دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اس دنیا کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کورائرز کو چھوڑ کر یہاں ہر جگہ موت کا راج ہے پوری کائنات میں زندگی کی ایک رمق بھی نہیں پائی جاتی مگر اس قرائے عرض پر زندگی لاکھوں انواع کی شکل میں اپنا ظہور کرتی ہے زمین پر پائی جانے والی زندگی کی تقریباً ستاسی لاکھ اقسام میں سے انسان وہ واحد نو ہے جو بیک وقت عقل وجدان اور ذوق جمال رکھتا ہے ان تینوں کے ساتھ جب انسان دنیا پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے ہر طرف تنظیم و ترتیب مقصدیت اور جمال و کمال نظر آتا ہے سورج سمندر فضا ہوا بادل پہاڑ اور زمین مل کر حیرت انگیز طور پر انسان کی غذا کو تخلیق کرتے ہیں یہ غذا گھاس پات نہیں ہوتی بلکہ انگنت ذائقوں کے پھل سبزی اناج اور پھر گوشت دودھ مرچ مسالوں کا ختم نہ ہونے والا دسترخوان بچھا دیتا ہے پھر انسان کے ذوق جمال کی تسکین کے لیے پھول سبزہ چاند ستارے صبح و شام رنگ و روشنی روپ اور خوشبو کی لامحدود دنیا آباد ہے اس دنیا میں جینے کی ایک سطح جانور کی ہے یہ کھانے پینے اور نسل کشی میں لگے رہنے کی سطح ہے دوسری سطح فرشتوں کی سطح ہے یہ صرف تسبیح اور عبادت کی سطح ہے تیسری سطح انسان کی ہے یہ نعمتوں پر حمد کے نغمے گانے شکر گزاری کرنے گناہ سے رکنے اور مشکلات پر صبر کرنے کی سطح ہے اس سطح کا انسان اس دنیا کے حسن و لذت سے لطف اندوز ہوتا اور تڑپ کر مالک کا شکر ادا کرتا ہے یہ نافرمانی سے رکتا اور رب کے لیے نفس کے تقاضوں کو دبا دیتا ہے یہ مشکل پر اللہ کی رضا کے لیے حق پر ثابت قدم رہتا ہے یہی وہ سطح ہے جس پر جینے کا بدلہ لامحدود جنت ہے یہی وہ سطح ہے جس پر جینے والے بہت کم ملتے ہیں حجامت آج کی نشست میں عارف اپنا ایک واقعہ سنا رہے تھے جو کل شب انہوں نے حجام کی دکان پر دیکھا تھا سامعین پوری توجہ سے ان کی بات کو سن رہے تھے بچے کی عمر یہی کوئی ایک برس ہوگی اس عمر کے بچوں کی معصومیت تو ویسے ہی دل موہ لیتی ہے مگر یہ گول مٹول اور سرخ و سفید بچہ اور بھی پیارا لگ رہا تھا مگر اس وقت وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا اس کے دادا اسے گود میں بٹھائے ہوئے تھے اور حجام بڑی تیزی اور مہارت سے اس کے بڑے ہوئے بالوں کو کاٹنے میں مصروف تھا حجام کے کہنے پر دادا نے بچے کے دونوں ہاتھ بھی پکڑ لیے کہ اس کی مزاحمت حجام کی کینچی کا رخ بالوں سے ہٹا کر اس کی جلد یا سر کی طرف نہ کر دے اس پر بچے کی آہو فغا میں اور اضافہ ہو گیا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے دادا نے اپنی گرفت کم نہیں کی وہ اسے ہنسا کر باتیں کر کے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتے رہے مگر بچہ روتا رہا آخرکار حجامت ختم ہوئی بچہ فوراً چپ ہو گیا مگر اب اس کی خوبصورت شکل تراشے ہوئے بالوں کے ساتھ اور نکھر گئی تھی یہ وہ فرق تھا جو بچے کے علاوہ ہر شخص کو سمجھ میں آ گیا تھا زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ بچہ بھی یہ بات سمجھنے لگے گا یہ آخری جملہ کہتے ہوئے عارف مسکرانے لگے اور پھر بولے حجامت کا یہ واقعہ ایک دوسرے پہلو سے ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ پیش آتا ہے زندگی میں ایک سے زیادہ مواقع پر ہماری حجامت شروع ہو جاتی ہے یہ حجامت کبھی دکھ اور بیماری کے ہاتھوں ہوتی ہے تو کبھی تنگی و محرومی کے ذریعے سے کبھی حالات کی ستم ظریفی کا نتیجہ ہوتی ہے تو کبھی اپنے اور بیگانوں کے ہاتھوں سے دیے گئے زخم اس کا سبب بن جاتے ہیں یہ حجامت جب بھی ہوتی ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں تڑپتے اور روتے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی بلکہ بارہا حالات کے آہنی ہاتھ اس طرح ہمیں اپنی گرفت میں لیتے ہیں کہ ہر مزاحمت کا امکان بھی ختم کر دیتے ہیں بے کسی اور بے بسی کے ان لمحوں میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کوئی دلاسا کافی نہیں ہوتا اور کوئی تسلی دل کو سکون نہیں دیتی قرار لٹ جاتا ہے اور چین کی دنیا برباد ہو جاتی ہے بے سکونی اور بے صبری کے ان لمحوں میں نہ دعا کام آتی ہے نہ وظیفے مسئلہ حل کرتے ہیں لیکن معصوم بچے کی حجامت کا یہ سبق یاد رہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دکھ یہ بیماری یہ پریشانی اور یہ محرومی زندگی کے عارضی واقعات ہیں ان کا مقصد ہمیں بہتر بنانا ہوتا ہے محفل پر سناٹا تاری تھا اگر کوئی آواز تھی تو معرفت کی اس بہتیاب شعار کی تھی انسانی زندگی عام حالات میں خوشیوں اور نعمتوں سے عبارت ہوتی ہے مگر اکثر انسانوں کو نعمتیں غفلت اور معصیت میں مبتلا کر دیتی ہیں یہ چیزیں انسان کے اخلاقی وجود کو مقروح اور بدصورت بنا دیتی ہیں دنیا والوں کو شاید یہ اخلاقی مقروح پن محسوس نہ ہو مگر رب کریم کا حسن لازوال اپنے بندوں کو ایسی غلازت میں لتھڑا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی شفقت جوش مارتی ہے وہ حالات کو قینچی بنا کر اپنے لونڈی غلاموں کی حجامت کر دیتا ہے یہ حجامت اپنوں ہی کی ہوتی ہے غیروں کو تو وہ اخلاقی نجاستوں کی دلدل ہی میں چھوڑ کر بے پرواہ ہو جاتا ہے اس لیے جب زندگی میں حجامت شروع ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے یقین رکھنا چاہیے کہ یہ عارضی مرحلہ ہے جلد گزر جائے گا بات یہیں تک پہنچی تھی کہ ایک صاحب بول اٹھے مگر میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری ایسی حجامت ہو کیا اس کا بھی کوئی نسخہ ہے ہاں ہے اور بہت آسان نسخہ ہے اپنے اخلاقی وجود کی گہری نگہداشت کریں اسے حرص حوث تکبر نفرت تعصب اور غفلت سے دور رکھیں کثرت سے اللہ کے حضور استغفار کرتے رہیں یقین جانیں پھر آپ پر ہمیشہ بہت ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا محفل تمام ہوئی اور معرفت کا ایک اور سبق سننے والوں کے دل پر نقش ہو گیا اوپن ڈیفینس اعلیٰ تعلیم کی سند جاری کرنے سے پہلے تعلیمی ادارے مختلف قسم کے امتحانات لیتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ اوپن ڈیفینس کا ہے یہ امتحان عام طور پر پی ایچ ڈی یا ایم فل کی ڈگری دینے سے قبل لیا جاتا ہے جس میں امیدوار کو اس شعبے کے ماہرین اور طلباء کے سامنے اپنے مقالے کا دفاع کرنا ہوتا ہے اس طریقہ امتحان میں حاضرین میں سے کوئی بھی شخص مقالہ نگار سے اس کے مقالے کے حوالے سے کوئی بھی سوال یا اعتراض کر سکتا ہے اور اسے اپنے نقطۂ نظر اور کام کا دفاع کرنا ہوتا ہے دنیا میں جانچ کے جتنے طریقے رائج ہیں یہ طریقہ قیامت کی اس پیشی سے سب سے زیادہ قریب ہے جس کا سامنا ہم میں سے ہر شخص کو قیامت کے دن کرنا ہے اس روز مقالے کی جگہ ہمارا عمال نامہ ہوگا ماہرین فن اور طلبہ کی جگہ اولین تا آخرین پوری انسانیت تماشائی ہوگی اور خاص ہم سے متعلق لوگ ارد گرد موجود ہوں گے انبیاء کرام اور شہداء گواہی کے لیے موجود ہوں گے ان کے پیغام کی بنیاد پر ہمارے اعمال نامے کا احتساب شروع ہوگا ایمان پرکھا جائے گا اخلاق دیکھے جائیں گے اور اعمال کی جانچ ہوگی کسی کا حق مارا ہوگا تو وہ سوال کرنے کھڑا ہو جائے گا کسی پر الزام و بہتان لگایا ہوگا تو وہ اپنا مقدمہ لے کر آ جائے گا کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا ہوگا تو وہ بھی اپنا بدلہ مانگنے آ جائے گا پھر رسوائی شروع ہوگی پکڑ کا آغاز ہوگا بدبختی کا فیصلہ ہوگا اور جہنم کے دروازے اس شخص پر کھول دیے جائیں گے ہاں جس نے توبہ کی اور معافی مانگی اسے جنت کی ڈگری دے دی جائے گی ہم میں سے ہر شخص کو اس اوپن ڈیفنس سے گزرنا ہے یہ بات یاد رکھ کر جس نے زندگی گزاری وہ سرخرو ہوگا جو بھولا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا مذہب کا المیہ مذہب کا اصل المیہ کیا ہے کیا کوئی صاحب بیان کر سکتے ہیں عارف نے سوال دوہرایا مگر خاموشی رہی اس سے پہلے کئی جواب دیے جا چکے تھے مگر عارف نے کسی جواب پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا تھا آخر کو وہ خود ہی جواب دینے لگے مذہب ایک عقلی دعوت ہے مگر سانحہ یہ ہے کہ مذہب کی اس عقلی دعوت کے حصے میں معقول لوگ نہیں آتے بلکہ اکثر و بیشتر جذبات کے ماری ہوئے لوگ اسے اپنی دلچسپی کا موضوع اور اپنی زندگی بنا لیتے ہیں یہی مذہب کا اصل المیہ ہے لوگوں کے لیے یہ جواب حیرت انگیز تھا اس حیرت کو ان کے چہروں پر پڑھا جا سکتا تھا ایک صاحب سے رہانا گیا وہ سوال کر بیٹھے مگر اس کا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ مذہب کو بطور ایک سماجی ورثہ اپناتے ہیں جو ماں باپ اور ماحول سے خود بخود مل جاتا ہے اپنی وراثت سے انسان کا جذباتی تعلق ہوتا ہے یوں مذہب سے ایک جذباتی تعلق پیدا ہو جاتا ہے مگر یہ علمیہ کیسے بن گیا ایک اور صاحب نے سوال کیا تو عارف بولے المیہ اس لیے بن جاتا ہے کہ ایسے لوگ معاشرے میں مذہب کی بدترین ترجمانی کرتے ہیں آپ لوگوں نے میرے سوال کے جو جوابات دیے تھے یعنی فرقہ واریت انتہا پسندی تعصب عدم برداشت دہشت گردی مذہب کے نام پر استحصال پیری موریدی کا سلسلہ یہ سب چیزیں دراصل بے لگام جذباتیت کے شاخسانے ہیں ایسے جذباتی لوگ جب مذہب کی ترجمانی کرتے اس کو اپناتے اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو پھر یہ سارے مسائل وجود میں آ جاتے ہیں یہ بات لوگوں سے حضم نہیں ہو پا رہی تھی ایک اور صاحب نے اعتراض کیا انسان تو جذبات کے سہارے جیتا ہے اور مذہب بھی تو جذبات کی طرف بلاتا ہے نہیں یہ تصور درست نہیں کہ مذہب جذبات کی طرف بلاتا ہے قرآن اول تا آخر پڑھتے چلے جائیں قرآن نے اپنی دعوت کو خالص عقلی بنیادوں پر اٹھایا ہے ہاں عمل پر ابھارتے ہوئے وہ کبھی جذباتی اپیل کر دیتا ہے مگر وہ دعوت عقلی دلائل کی بنیاد پر دیتا ہے یہی حقیقت اس نقطہ نظر کی تردید کے لیے کافی ہے باقی رہا انسان تو بے شک وہ جذبات کے سہارے جیتا ہے لیکن زندگی کے بیشتر فیصلے وہ عقلی بنیادوں پر کرتا ہے یہ ستم وہ صرف مذہب پر ڈھاتا ہے کہ جذباتی انداز سے اس کے حق و باطل کا فیصلہ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے آخری بات کہتے ہوئے عارف کے لہجے میں جلال آ گیا تھا یاد رکھیے مذہب کے حق و باطل ہونے کے سنگین ترین مادی نتائج آخرت میں نکلیں گے اللہ تعالیٰ کسی غلط عقیدے کو اس بنا پر برداشت نہیں کریں گے کہ آپ کے جذبات کو سکون دیتا تھا یا آپ کی اس سے جذباتی وابستگی تھی آپ لوگوں کو معقولیت کے ساتھ صحیح غلط کا فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ اس کے بدترین نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں جذبات میں آ کر آپ کسی ٹرین کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہ آپ کے لیے نہیں رکے گی کچل کر نکل جائے گی یہی معاملہ قیامت کی ٹرین کا ہے قیامت کی ٹرین بھی آپ کو آپ کے جذباتی انداز فکر سمیت کچل ڈالے گی اس لیے مذہبی تصورات میں ہمیشہ عقل سے مدد لیجیے ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیے مگر ہم جذبات کیسے چھوڑ دیں مذہب اسلام میرا تعصب ہے میری اس سے جذباتی وابستگی ہے میں کسی عقلی دلیل پر اس کو نہیں چھوڑ سکتا ایک صاحب نے جوش میں آ کر کہا اسلام چھوڑنے کی ضرورت نہیں یہ واحد مذہب ہے جو عقل و فطرت کی بنیاد پر کھڑا ہے مگر کیا آپ کے مخصوص فرقے اور خاص قسم کے نظریات کی بھی یہی حیثیت ہے کہ قرآن ان کی تائید کے لیے نازل ہوا تھا قرآن اسلام کی کتاب ہے کسی فرقے کی نہیں ہاں مگر ہم اپنے نظریات کو اسلام اور دوسرے کے نظریات کو گمراہی سمجھتے ہیں یہ وہی جذباتی پن ہے جو مذہب کا اصل المیہ ہے اور جس کے نتیجے میں مذہب بدنام ہو جاتا ہے حقیقی مومن وہ ہے جو مذہبی تصورات نظریات اور عقائد کو جذباتیت کے بجائے عقل سے سمجھے بصیرت کی آنکھ سے پرکھے اور پھر جو سمجھا اس پر پورے جذبے سے عمل کرے اور اس کے لیے تیار رہے کہ کسی اور نے زیادہ بہتر بات سمجھا دی تو وہ اسے اختیار کر لے گا یہ راستہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یہ جنت کا راستہ ہے عارف لمحے بھر کے لیے رکے اور مسکراتے ہوئے بولے آپ کا اپنے بیوی بچوں سے جذباتی تعلق ہو سکتا ہے آپ ان سے ملنے کے لیے جذباتی ہو سکتے ہیں مگر جذبات کے سہارے آپ گھر تک نہیں پہنچ سکتے اس کے لیے ہر موڑ پر عقلی فیصلہ کرنا ہوگا یہی طریقہ جنت کی منزل تک پہنچنے کا ہے اس راہ کا ہر موڑ عقلی فیصلہ کر کے اختیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہر دوسرا طریقہ جہنم میں جاتا ہے عارف کی مجلس میں آج ایک اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا تھا